اشعار کل سنانا چاہتا تھا آپ کے تو یہاں کے ہیں میرے مرشد محبوب سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی مجدد زمانہ عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار رہے عشق میں عقل کاٹا ہے کانچا اللہ کے راستے میں اپنی رائے چلانا بدرائی کرنا دنیا کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے دنیا میں بھی ضروری ہے کہ بڑوں کے کہنے پہ چلے لیکن دین میں تو بالکل کانٹا ہے بالکل رکاوٹ ہے اللہ کے راستے کا بڑا حجاب ہے مرشد جب کر لے تو پھر بس جو تدبیر جو تجویز وہ کرے جو راستہ وہ بتلائے اس کو دل و جان سے تسلیم بھی کرے اور اس پہ عمل کی کوشش بھی کرے اور یہ اعتماد اور انقیاد رکھے کہ یہی راستہ میرے لیے سب سے زیادہ مفید ہے رہے عشق میں عقل کانٹا ہے کانٹا جو گزری تیری یاد میں زندگی ہے جو گزری تیری یاد میں زندگی ہے وہی زندگی بس میری زندگی ہے وہی زندگی بس میری زندگی ہے جو گزری تیری یاد میں زندگی ہے وہی زندگی بس میری زندگی ہے جو غفلت میں گزرے وہ کیا زندگی ہے جو غفلت میں گزرے وہ کیا زندگی ہے وہ جینا نہیں بلکہ شرمندگی ہے وہ جینا نہیں بلکہ شرمندگی ہے جو غفلت میں گزرے وہ کیا زندگی ہے جو غفلت میں گزرے وہ کیا زندگی ہے وہ جینا نہیں بلکہ شرمندگی ہے وہ جینا نہیں بلکہ شرمندگی ہے یاد میں تیری جو زندگی ہے یاد میں جو پنا یاد میں تیری جو زندگی ہے اس کے مقدر میں پائندگی ہے اسی کے مقدر میں پائندگی ہے مقدر میں پائندگی کیوں ہے کہ جو جو انسان ایسی ذات پر اپنی اپنی زندگی کو فنا کر دے اپنی ذات کو اس ذات پر فنا کر دے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ اللہ کی ذات باقی رہے گی تو ان کی ذات پر جو زندگی قربان ہو جائے فدا ہو جائے فنا ہو جائے وہ زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی حیات جاویدانی اس کو عطا ہوتی ہے وہی زندگی پائندگی پاتی ہے پائندہ رہتی ہے اور جس نے غیر اللہ سے دل لگایا فانی چیزوں پر مرا فانی چیزوں پر فدا ہوا بس اس کی زندگی جو ہے مٹی گویا مٹی پر فدا ہوئی اور حاصل اس کا مٹی قیامت کے دن اس کا کچھ نہیں ملے گا یاد میں تیری جو زندگی ہے یاد میں تیری جو زندگی ہے اسی کے مقدر میں پائندگی ہے اسی کے مقدر میں فائند زندگی ہے جو ہر سانس سنت کے تاب نہیں ہے جو ہر سانس سنت کے تاب نہیں ہے خدا کی نہیں نفس کی بندگی ہے خدا کی نہیں نفس کی بندگی ہے دیکھیے جو تعبیر خلاف سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے جیسے حضرت نے مثال فرمائی کہ دیکھو اگر کوئی شخص بہت ہی اخلاص کے ساتھ اور بہت ہی چھپا کر کسی کمرے میں بند ہو کر عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنا شروع کر دیں تو اس کے اخلاص میں بھی کمی نہیں ہے اخلاص میں بھی شبہ نہیں ہے اور ریا کا بھی اندیشہ نہیں ہے لیکن چونکہ خلاف سنت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور سنت کے خلاف ہے بتلائے ہوئے طریقے کے خلاف ہے تو یہ عبادت قبول نہیں اس لیے جو اس لیے اخلاص بھی ہو اور شریعت کے شریعت کے دعوے بھی ہو اخلاص بھی ہو اور سنت بھی ہو تب ہے قبول راستہ اللہ اللہ کے ہاں وہ چیز قبول ہے جو جو راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے براستہ یعنی سنت کے مطابق اللہ کے پیارے کے طریقے کے اور چلن کے مطابق ہو رسول الخدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اتنے محبوب اور اتنے پیارے تھے سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پیاری ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس وہ اتنے پیارے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ جو ان کی چلن چلے گا وہ بھی میرا پیارا ہو اور اسی کو معیار بنا دیا کہ اس معیار سے ہٹ کے کوئی چیز قبول نہیں سنت کے خلاف اللہ کے ہاں کوئی چیز قبول نہیں ہے فنایاد میں تیری جو زندگی ہے فنایاد میں تیری جو زندگی ہے اسی کے مقدر میں پائندگی ہے اسی کے مقدر میں پائندگی ہے زندگی اللہ نے دی ہی اسی لیے ہے اپنی ذات پر فنا کرنے کے لیے اپنی ذات پر فدا کرنے کے لیے روح کو اللہ نے جسم عطا اسی لیے فرمایا کہ یہ جسم جو ہے یہ مجھ پر فدا کرو اس جسم کے ساتھ میری فدائیت کے میری جان ساری کے میری فدا کاری کے اعمال کرو میری محبت کے اعمال کرو یعنی یہ سر جو ہے آپ کو اس لیے دیا ہم نے کہ آپ اس کو اللہ ہمارے دربار میں رکھو اور یہ سر غیر اللہ پر نہ جائے اور یہ آنکھیں اس لیے دی کہ ہماری ہماری خاطر سے جن لوگ جن شکلوں کو ہم نے دیکھنے کو منع کیا ان کو مت دیکھو اور یہ کان اس لیے دیے کہ ہماری منع کی باتیں مت سنو قیمت مت سنو گانا مت سنو اور یہ ہاتھ اس لیے دیے کہ اس کو تم اٹھا کر جو ہے وہ ہمارے کانوں تک اٹھاؤ اور یہ محبت کی ادا سکھاؤ ہمارے دربار میں معدبانہ کھڑے ہو جاؤ ہاتھ باندھ کر اور اس سے نیک کام کرو خدمت کرو خدمت والدین کرو اور بہت سے کام کرو لیکن چوری مت کرو کسی کو اذیت مت پہنچاؤ یہ پاؤں دیے جی، چل کر ہمارے دربار میں آؤ یہ سارے عجیب عجیب ادائیں محبت کی ادائیں اللہ تعالیٰ نے دکھلانے کے لیے اور دیکھنے کے لیے ہمیں دنیا بھیجا ہے اور ہم کہاں لگے ہوئے ہوتے ہیں جس کو بار بار وہ شعر یاد آ جاتا ہے کہ آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے تو متے سر پر اپنی چند کر چلے وہاں سے بچہ بھی نہ لائے ساتھ میں وہاں یہاں سے سمجھانے کو دفتر لے چلے یہ تھا وہ تھا بچے بیوی کاروبار یہ ہو ارے بھائی یہ ساری چیزیں تو ہم نے اپنے ذمے دیمام دعوت وہ وقت اللہ نے کسی کو کسی زیرو کو ایسا ایسے زیرو پیدا نہیں کیا کہ جس کا رسک اللہ کے ذمے نہ ہو زمین کے اوپر کوئی ایسا ایسے ایسے جاندار نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے یہ کام تو ہمارے ذمے تھا تم اسی کے پیچھے پڑ گئے جو غیر اختیاری چیز ہے اس کے پیچھے پڑ کے تم نے ہمارے مقصد کو بلا دیا کہ ہم نے کس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا تھا تو عقل مند وہی ہے اور فائدے میں وہی رہے گا یہ تجارت لن تبور جو کرے گا تجارت لن تبور یہ ایسی تجارت ہے دنیا کی کوئی تجارت ایسی نہیں جس میں نقصان کا اندیشہ نہ ہو لیکن یہ ایسی تجارت ہے کہ اللہ پر فدا ہو جاؤ چاہے گرتے پڑتے رہو لیکن یہ تجارت گرتے پڑتے رہنے کے باوجود نافع ہے اس میں نقصان ہے ہی نہیں فنا یاد میں تیری جو زندگی ہے اسی کے مقدر میں پائندگی ہے جو ہر ساتھ سنت کے تاب نہیں ہے خدا کی نہیں نفس کی جائے گا جو ہر سانس سنت کے تاب نہیں ہے خدا کی نہیں نفس کی بندگی ہے خدا کی بظاہر سمجھ رہا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں لیکن نفس کے سنت کے خلاف ہے اس لیے اللہ یہاں قبول قبولی نہیں یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھ کو اللہ سے بڑا تعلق ہے بڑا میں اللہ کے دربار میں رو بھی رہا ہوں رو بھی رہا ہے حضرت نے فرمایا ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ ایک جگہ مسجد میں نماز پڑھ کے دیکھا کہ ایک جوان جو ہے خوب ہاتھ اٹھا کے رو رہا ہے خوب رو رہا ہے اللہ سے لو لگائے ہوئے ہے ان کو رشک آیا میں مجھے بڑا رشک آیا کہ کیسا عبادت گزار ہے ایک بڑے میاں نکلے جن کو ذرا کم نظر آتا تھا ان کا پیر اس کے لگ گیا اٹھ کر جو ہے ان کو بک بک کرنے لگا دیکھتے نہیں ہے وہ ان نہیں تو کہا کہ یہ سارا اس کا ڈول کا بول یہاں کھل گیا یہ یہ کوئی بات ہوئی بلا کیسی ہے اس نے جانورانہ حل کر دی یہ اللہ سے لو لگانا نہیں ہے نسبت اسی کا نام ہے نسبت اسی کا نام ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائی کہ کیا ہوا کہ آپ کی نفس کے خلاف ذرا سی بات ہوئی اور آپ نے سارا اپنی عبادت کو ضائع کر دیا اللہ اور رسول کے طریقے کے خلاف کر دیا اور اللہ کے بندے کو بیچارہ کمزور ضعیف آدمی تھا اس کو کیا کر دیا آپ نے حض والا شیر ناز شریف کا ہے کہ کر اب سنت نبوی کا ہو چلن کر اتارے سنت نبوی کا ہو چلن رفتار سے پوچھے کوئی رفتار کا واہ رفتار سے پوچھے کوئی رفتار کا یہ راستہ اتنا تیز اللہ تک لے جائیں گے جتنی زیادہ سنتوں پر عمل ہوگا اتنی ہی اللہ کی محبت ہم کو حاصل ہوگی دلیل کیا پرانے باغ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی راستہ اللہ تک آنے کا ہے الن کن تم جو اللہ فتح کے اللہ کا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے ان سے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی محبت تم کو حاصل ہو جائے تو تم میری چلن چلو حضرت کا ترجمہ کیسا کیا ہے میری چلن چلو سب کا ریڑو نہیں میری اتباع کرو میری چلن چلو یہ راستہ اللہ تک پہنچاتا ہے اور اسی راستے کو ہمیں اپنے بزرگوں سے اور مشاہد سے سیکھنا ہے کون سے وقت کا کیا عمل ہے سنت کے مطابق یہ سیکھنے کی بات ہے جو ہر سانس سنت کے تابع نہیں ہے خدا کی نہیں نفس کی بندگی ہے جو ہے کس دنیا میں غافل خدا سے جو ہے کس دنیا میں غافل خدا سے دنی زندگی ہے پوری زندگی ہے تنی زندگی ہے پوری زندگی ہے دنیا میں اتنا مشغول ہو جانا جس کی وجہ سے اللہ تعالی کے احکامات سے غفلت ہونے لگے جماعتیں چھوٹنے لگے اور نماز چھوٹنے لگے یا اللہ کی یاد میں ذکر اللہ میں غفلت ہونے لگے اور اہل اللہ کے پاس جانے سے غفلت ہونے لگے فرصت نہ ملے یہ سب غفلت کی زندگی ہے حضرت بھی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ کاروبار جس میں جس کی مصروفیت اور مشغولیت کی وجہ سے اہل اللہ کی صحبت کا موقع نہ مل سکے ایسے کاروبار کو میں جائز ہی نہیں کرتا اس لیے کہ دنیا میں آئے ہی اللہ کی محبت کو حاصل کرتے ہیں اور وہی کام نہ کیا تو کیا کیا پھر تو جی کو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا ہاں جو ہے قصبے دنیا میں غافل خدا سے جو ہے قصبے دنیا میں غافل خدا سے جمی جنی زندگی ہے بری زندگی ہے تنی زندگی ہے بری زندگی ہے جو پر سان کی لائے ایک دن تباہی جو پر کی لائے ایک دن تباہی وہ کس کام کی ہائے پر کی ہے وہ کس کام کی فرزانگی ہے فرزانی فرزانگی یعنی فرزانہ کہتے ہیں عقل پرست کو جو بات عقل میں آ گئی اس پہ تو عمل کر لیا اور جو بات عقل میں نہیں آئی اس کو رد کر دیا اس پہ عمل نہیں کیا لیکن یہ تو راستہ اللہ والوں کا دیوانگی کا راستہ ہے مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے تاب منزل صرف دیوانے گئے لوٹ آئے جتنے فرض آنے گئے یہ ہے راستہ اپنی رائے کو بالکل فنا کر دینا اور اطلاع و اتباع اعتماد و امتیاز شیخ کے ہیں چار حق رکھ ان کو یاد فوائد صاحب فرماتے شیخ کے ہیں چار حق رکھ ان کو یاد اطلاع و اتباع اعتماد و امتیاز اطلاع بھی ہو اپنے احوال کی پابندی کے ساتھ جیسے اسکولوں میں کالجوں میں پڑھتے ہیں تو وہ ایک ڈائری مینٹین کرتے ہیں روزانہ اور اس پہ پیرنٹ سے سگنیچر بھی کراتے ہیں ہم نے بھوکتا ہوا ہے اس کو پیرنٹ سگنیچر نہ ہوئے اب کھڑے رہو ایک گھنٹہ سارا پیریڈ کھڑے رہو اتنی سختیاں اسکول کی برداشت کرتے ہیں کالجوں کی برداشت کرتے ہیں اب تو سنا ہے کہ جو نئے نئے کالج ہیں اس میں تو پنچ کارڈ پنچ مشین لگ گئی ٹائم مشین اور اس میں لڑکا آتا ہے تو یعنی یہ اچھے کالجوں کا جو بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ ہے نا کیا کیا نام ہے ان کے عجیب عجیب سے تو اس میں وہ کارڈ مشین کارڈ لگی ہوئی ہے کیا کہتے ہیں اس کو ہے ٹائم مشین ٹائم مشین تو بچپن میں وہ ہوتی تھی جس میں کہ اس میں بیٹھو تو وہ پرانے زمانے میں چلی جائے گی <laughs> عجیب بے ادھر کہ سائنٹسٹ بھی جو ہے کیسی کیسی جو ہے وہ نکالتے ہیں تو کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ٹائم مشین یعنی آج آج جو وقت ہے وہ گزرے ہوئے زمانے میں چل جائے کبھی ہو نہیں سکتا یہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کے خلاف ہے تو وہ مشینیں لگی ہوئی ہیں کہ اسٹوڈنٹ آئے گا تو کب آیا اور جیسے ہی وہ کارڈ پنچ ہوتا ہے مشین میں ڈالتا ہے تو اس کے پیرنٹس کو اطلاع مل جاتی ہے یہ آٹومیٹک میسجنگ سسٹم انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ ان کے والدین کو آٹومیٹک میسج پہنچ جاتا ہے یہ لڑکا جو ہے پہنچ گیا ہے اور جب باہر نکلے گا آؤٹ تو آؤٹ ہوگا تو آؤٹ کارڈ ڈالے گا وہ ان کو میسج مل جائے گا اس ٹائم پہ لڑکا باہر نکلا ہے یہ دیکھیے دنیا کے لیے کیسے کیسے کام ہو رہے ہیں اب دیکھو دنیا داروں کو بھی اتنی عقل ہے کہ لڑکوں کو سنبھال کے رکھنا ہے لیکن جو دین میں آ رہے ہیں ہم تو ہم اتنی غفلت برت رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں کہاں وقت ضائع کر رہے ہیں کہیں غلط ماحول میں تو نہیں جا رہے یہ سب فکر کرنے کی بات ہے اور اس سے کیا ہو رہا ہے دنیا بھی برباد ہو رہی ہے اور آخرت ارے چلو کچھ تو فائدہ ہو لیکن دنیا بھی برباد ہو رہی ہے آخرت بھی برباد ہو رہی ہے تو فرض یہ کہ خیر فرلانگی یعنی کہ اللہ کا راستہ دیوانگی کا راستہ ہے تو جس طرح پابندی سے ہاں یہ بات کہہ رہا تھا جس طرح پابندی سے اسکول کالج کو مینٹین کرتے ہیں یہ اس سے بھی زیادہ اہم چیز ہے کیونکہ دنیا تو وہی جیسے تیسے گزر ہی جائے گی اور رزق اللہ کے ذریعے ہیں کتنے بے پڑھے لکھے کما رہے ہیں اور ان کے اداروں کے اندر بڑے بڑے پڑھے لکھے نوکریاں کر رہے ہیں اس لیے تو تو اللہ کا حضرت فرماتے تھے روزی فضل سے ملتی ہے عقل سے نہیں ملتی روزی عقل سے نہیں ملتی فضل سے ملتی ہے تو بس جس کا جتنا مقدر ہے کہ اس کا یہی ہے کہ اجملو طلب بھی وہ توقع ایک کام کے اندر اختصار کرو اجمال اختیار کرو یہ نہیں کہ صبح سے لے کے رات تک جو ہے وہ مشین میں جیسے پستا ہے بندہ اور اس کو خون نچوڑا جا رہا ہے خاص طور سے ملٹی نیشنل کمپنیوں کے وہ تنخواہ اچھی دیتے ہیں لیکن بندے کو پورا نچوڑ لیتے ہیں آپ ختم کر دیتے تو یہ جو ہے طریقہ ٹھیک نہیں ہے اس میں زیادہ وقت دیکھو اتنی اچھی سی پیاری سی نصیحت حضرت سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی اعمل دنیا کے قدر مقامی کفیہ اتنی آسان اور سادی سی لیکن کتنی عبر شام ہو دیکھو اور کتنی عقل کی بات ہے یہ دنیا بے پتری مقامی کفیا دنیا میں اتنی محنت کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے وہ عمل آخرہ بے قدری پتری مقامی کفیا سیدھی سیدھی وہاں جتنا رہنا ہے وہاں اتنی محنت کرو اب خود ہی بیلنس نکال حضرت فرما دیتے کہ جو بیلنس نہ نکالے وہ بیل ہے بیل یعنی احمد ہے تو اس نے خسارے کا گھاٹے کا سودا کیا چند دن صبر کر لو سارا کام جو ہے صبر سے ہوتا ہے اگر خان بھی اللہ علیہ نے فرمایا کہ مصیبت سو فیصد بے صبری سے آتی تھی تو میں یہ سوچتا تھا کہ اس میں بے صبری سے مصیبت جو آتی ہے تو یہ گناہوں سے بھی تو مصیبت آتی ہے معلوم ہوا گناہ بھی انسان بے صبری کی وجہ سے تو کرتا ہے جنت پہ اس کو کیسے صبر آ جاتا ہے گناہ کر بیٹھتا ہے جنت پہ صبر نہیں کرتا کہ میں گناہ نہیں کروں گا تو مجھے جنت مل جائے گی ذرا تھوڑے دن صبر کر لیتا ہوں جیسے ایک آدمی سودا بیچ رہا ہے اس پر سودا نہیں بکا تو وہ سوچتا ہے کوئی اس کو بتاتا ہے کل فلاں جگہ تھوڑی دور چلے جانا وہاں تمہارا سودا اچھے پیسوں میں بک جائے گا تو وہ سبر کرتا ہے وہ اچھے پیسوں میں سودا بک جاتا ہے ایسے ہی ہم اپنا سودا جو ہے وہ اللہ سے کر لیں تھوڑے دن کی بات ہے اللہ سے سودا کر لیں کہ اللہ ٹھیک ہے چند دن کی محنت مشقت ہے جنت میں تو سارے یہ شریعت ہی ختم کر دی جائے گی جنت میں تو عورت نے فرمایا کہ داڑھی بھی نہیں ہوگی بھائی جس کو داڑھی نہ رکھنے کا شوق ہو وہ خدا نہ دنیا میں تو یہ شوق تمہارا بھائی جنت میں پورا ہو جائے وہاں تو جردم مردم وہ وہاں کیسے ہوں گے جنتی کہ آل عالم شباب کی حالت میں ہوں گے تیس سے تینتیس برس کی عمر ہوگی اور فرمایا کہ یہ تیس سے تینتیس برس یہاں دنیا کی عمر نہیں ہے بلکہ یہ عالم آخرت کی عمر ہے این شباب کا عالم مراد ہے این شباب کے عالم میں اور آنکھیں کجلائی بھی ہوں گی جیسے حرم کی آنکھیں قدرتی کجلائی ہوتی ہیں ایسی کجلائی آنکھیں ہوں گی کوئی بال وال جسم پہ نہیں ہوں گے جہاں زینت منظور ہوگی جیسے سر کے بال وہاں ہوں گے اور انتہائی خوبصورت یہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑے دن کی زندگی لی ہے اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی تو کون بیوقوف ہوگا جو اس دنیا کو دنیا پہ مرے گا اللہ کو چھوڑ کے تو یہ بات آج کر رہا تھا کہ جس طرح دنیا کے کام ہم اہتمام اور فکر اور انتظام سے کرتے ہیں اس سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین کے اندر محنت کریں جو فرضان کی لائے دن تباہی وہ کس کام کی ہائے فرزان کی ہے جو کس وہ کس کام کی ہائے کی ہے رہے میں عقل کاتا ہے رہے عشق میں پل کانتا ہے کانتا جو ہے کام کی بس تو دیوانگی ہے جو ہے کام کی بس وہ دیوانگی ہے رہے عشق میں عقل کانٹا ہے کہاں شیطان آ جاتا ہے شیطان جگہ جگہ راستہ مارتا ہے کہ تیرے اگر تم اللہ والوں سے جڑ جاؤ گے تو یہ مزے تم پھر کیسے کرو گے رنگین فلمیں کیسے دیکھو گے گانے کیسے سنو گے غلام کیسے کرو گے یہ کیسے کرو گے ارے کچھ کچھ اللہ والوں کے پاس چلے جاؤ کچھ کچھ ذرا یہ کام بھی کر لو ورنہ کیسے زندگی کیسے کٹے گی شیطان آ جاتا ہے اور بعض بعض کو ایسے بہکائے گا کہ ارے شیخ بیچارہ گڈا ہو گیا کمرے میں اپنے پڑا رہتا ہے اس کو کیا معلوم دنیا میں کیا ہو رہا ہے زمانہ کہاں جا رہا ہے زمانہ تو کس طرف کو چلا جا رہا ہے میرے مرشد محبوب فرما دیتے کہ دیکھو شیر جنگل میں اکیلا ہوتا ہے کہ نہیں شیر جنگل میں اکیلا ہوتا ہے کبھی وہ یہ سوچتا ہے کہ گیدڑ اور لومڑیوں کی اکثریت ہے تو چلو لاؤ ہم اس میں شامل ہو جاتے شیر تو اکیلا جنگل میں دھاڑتا پھرتا ہے اور ایک دھاڑ لگاتا ہے تو سارے گیدڑ لومڑی سب بھاگ جاتے ان کا پتانا نکل جاتا کیا شیر کی طرح رہو اللہ نے مرد بنایا ہے شیر کی طرح رہو سارے شریر کے احکامات دندناتے ہوئے کرو اور بپانگے دھول کرو شرماتے کی ہو دین پر چلنے دین پر چلنے میں شرماؤ مت شیر کی طرح چلو اور فرمایا کہ شیر جو ہے وہ دریا کے بہاؤ کے خلاف کہتا ہے شیر دریا کے بہاؤ کے خلاف کہتا ہے وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے کہ شیر جو ہے دریا کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ وہ بہ رہا ہے شیر کو کبھی آپ نہیں دیکھیں گے حضرت نے فرمایا کہ وہ دریا کے بہاؤ کے ساتھ ہے وہ تو خلاف کرتا ہے سارا جہاں خلاف ہو پروانا چاہیے پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے ارے پیدا انہوں نے کیا ہم کو مالک وہ ہے ہمارے زمانہ تھوڑی مالک ہے ہمارا اور معاشرہ تھوڑی مالک ہے جی بچے تھوڑی مالک ہے ہمارا مالک تو اللہ ہے ہم اس کے غلام ہیں بندے اور غلام ہیں ہم غلام کا کیا ہوتا ہے کہ جو مالک پہنا دے وہ پہن لے جو کھلا دے وہ کھا لے جس طرح جس حالات میں وہ رکھے بس اس حالات میں راضی رہنا یہ غلامی ہے ورنہ یہ وہی جو فرمایا یہ شرمندگی بے حیائی اور بے وفائی ہے یہ مالک کی مرضی کے خلاف چلنا وہی مالک ہے پھر یہ کہ جواب بھی دینا اس کو یہ بھی نہیں کہ آپ کوئی انسان بے وفائی کر کے مر جائے چلو قصہ ختم جواب بھی تو دینا ہے بھائی آخرت کی زندگی بھی بڑھے آگے پھر وہاں کیا کریں گے اگر اللہ کو راضی کر کے نہ گئے وہاں کون کام آئے گا بیوی بچے کام آئیں گے وہاں معاشرہ کام آئے گا وہ آئے گا معاشرہ آگے بڑھ کے سوسائٹی والے دفتر والے کے آئیے کل ہم نے آپ کو بدماشیاں سکھائی تھیں شیطانیت سکھائی تھی آئیے آج ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں آئیے آج ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں کوئی کرے گا وہاں تو ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا یوم میں یا پھر روز مرآی وہ ان میں ہی وہ ابھی ہی وہ تو وہ دن کڑا دن آنے والا ہے تو اس دن تو ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی ماں باپ ایک دوسرے کو پہچانیں گے نہیں والدہ اولاد کو پہچانیں گے نہیں بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا بیٹا ماں کو نہیں پہچانے گا ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی وہی ماں جو تھی محبت اس کی دنیا میں مشہور ہے وہ ماں کہے گی بھائی ہم تو تمہیں جانتے نہیں کون اس وقت تو ہمیں بڑی مصیبت پڑتی بتائیے پھر کیا ہوگا اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے رہے عشق میں عقل کاٹا ہے کاٹا جو ہے کام کی بس وہ دیوانگی ہے جو ہے کام کی بس وہ دیوانگی ہے وہ مت جس عقل کی صرف دنیا چپ مطلوب جس عقل کی صرف دنیا سمجھ لو کہ اس عقل میں تیرگی ہے تیر کی معنی اندھیرا تیرکی کے معنی اندھیرا ہے جو عقل صرف دنیا کی آبے ہو دنیا کی دنیا کو مقصود بنا کے چلے گا اس کی عقل میں بھی ظلمت ہوگی اس کی رہنمائی اس اس کا جو کی جو منزل ہے اس کی منزل ہی ہی ظلمت ظلمت اور اندھیرا ہے مت لوگ جس عقل کی صرف دنیا وہ مت لوگ جس کی صرف دنیا سمجھ لو کہ اس عقل میں تیرگی کی سمجھ لو کہ اس عقل میں تیرگی ہے بنائیں وہ کیسے تیرے دل کو مسکن بنائیں وہ کیسے تیرے دل کو مسکن تیرے دل میں جب شرک کی گندگی ہے تیرے دل میں جب شرک کی گندگی ہے ایک طرح کا شرک ہے دیکھو ایک تو پتھر کے بتوں کو پوجنا ہے اور ایک ایک دل کے اندر بھی بت چھپے ہوئے ہیں کہیں تکبر کا بت ہے کہیں اور غیر اللہ کا کہیں شکلوں کا کہیں حسینوں کا کہیں غصے کا کہیں بدنگاہی کا کہیں حسد کا کہیں چوری کا اور کہیں ہاں، اور اور دوسری بیماریوں کا یہ سارے غیر اللہ ہیں سارے بت ہیں ان بتوں کی صفائی اور تزکیہ کرتا ہے جب نبوت کا زمانہ تھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اب نبوت ختم ہو چکی لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بڑا بہترین انتظام فرمایا کہ اولیاء اللہ کو قیامت تک کے لیے اولیاء اللہ کا سلسلہ جاری فرما دیا حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ خدا کی قسم کبھی کسی ولی کی کرسی خالی نہیں رہتی ادھر ایک ولی جاتا ہے ادھر دوسرا اللہ اس کو بٹھا دیتے غوث قطب اور ابدار جتنے بھی درجے ہیں اور یہ اللہ کے وہ سب آج بھی کرسیاں موجود ہیں اور ان پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بٹھا رکھا ہے اور وہ مت کے رشت و ہدایت کے لیے اور تزکیہ کے نفس کے لیے ان کو قیامت تک ان کا سلسلہ جاری رہے گا تو بس یہ ہے کہ اللہ ہمیں وہ آنکھیں دے دے اور اپنے مشاہد کی جو سچے کامل مرشدین ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہمیں قدر نصیب فرما تو یہ دل کے اندر یہ گندگی یہ کہیں غیر اللہ بسے ہوئے ہیں کہیں حسین شکلیں بسی ہوئی ہیں مردہ لاشیں بسی ہوئی ہیں تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کتنی لطیف ذات ہے اللہ تعالیٰ لطیف ذات ہے وہ ایسی ایسی غیر لطیف جگہ کیسے آ سکتے ہیں اگر اس کمرے میں کوئی مردہ لاش رکھی ہو مردہ دفنانے کے لیے رکھا ہو اور اسی کی موجودگی میں کوئی آپ سے کہے کہ آئیے ذرا یہ قورمہ بریانی کباب موجود ہے ذرا اس کا لطف اٹھائیے آپ کہیں گے بھائی پہلے اس موجود کو دفن کرو یہاں تو بیٹھ کے کھانے کو جی نہیں کر رہا تو جب ہمارا بندے کا یہ حال ہے عبد الطیف کا یہ حال ہے تو لوس لطیف ذات کا کیا حال ہے ہمارے دل کے اندر جب تک صفائی نہیں ہوگی جس کا تذکیہ اور یا اللہ کرتے ہیں اس زمانے میں تو صفائی نہ ہوگی تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم نہیں پا سکتے بنائے وہ کیسے تیرے دل کو مسکن بنائے وہ کیسے تیرے دل کو مسکن تیرے دل میں جب شرک کی گندگی ہے تیرے دل میں جب شرک کی گندگی ہے آپ نہ ہو جائے جب تک اب تر انہیں کا نہ ہو جائے جب تک اب تر انہیں کا یہ کس کام کی اس کی بارکی ہے یہ کس کام کی اس کی وارف زندگی ہے نہ ہو جائے جب تک کے اختر امی کا نہ ہو جائے جب تک اختر امی کا کس کام کی اس کی وارف زندگی ہے یہ کس کام کی اس کی وارف زندگی ہے زبان سے اتارے ہوتے ہمارے کہ ہم بڑی محبت کرتے ہیں بڑے اللہ سے جڑے ہوئے ہیں اور بڑی ترقی ہو رہی ہے لیکن جب تک کہ کامل گناہ سے حفاظت نہ ہو جائے اور اللہ ہی کے حکم نہ رہ جائے اس وقت تک یہ وارفتگی یہ دعوے یہ بیکار ہیں اللہ کے ہو جائے اللہ کے لیے اللہ پر فدا ہو جاؤ اللہ کے لیے اللہ پر فدا ہو جاؤ اللہ کے لیے اللہ پر فدا ہو جاؤ بس پھر دیکھو کہ کیا کیا کچھ نہیں ملتا کیا نہیں ملتا جو گزری تیری یاد میں زندگی ہے وہی زندگی بس میری زندگی ہے جو غفلت میں گزرے وہ کیا زندگی ہے وہ جینا نہیں بلکہ شرمندگی ہے مدینہ نہیں بلکہ شرمندگی ہے سنا یاد میں تیری جو زندگی ہے اسی کے مقدر میں پائندگی ہے جو ہر سانس سنت کے تابع نہیں ہے خدا کی نہیں نفس کی بندگی ہے نف بے دنیا میں غافل خدا سے گنی زندگی ہے بری زندگی ہے گنی زندگی ہے پوری زندگی ہے جو فرزان کی لائے ایک دن تباہی وہ کس کام کی آئے فرضان کی ہے وہ کس کام کی آئے پر زانگی ہے عشق میں اکل کاٹا ہے کاٹا جو ہے کام کی بس وہ دیوانگی ہے جو ہے کام کی بس دیوان کی ہے وہ مت لوگ جس عقل کی صرف دنیا سمجھ لو کہ اس عقل میں تیرگی میں سمجھ لو کہ اس عقل میں تیرگی کی میں بنا وہ کیسے تیرے دل کو مسکن بنائے وہ کیسے تیرے دل کو مسکن تیرے دل میں جب شک کی گندگی ہے تیرے جب شرک کی گندگی ہے نہ ہو جائے جب تا کہ افطرہ کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذات عالی پر بنا ہونے کی فدا ہونے کی تو نصیب ہوگا ہوتا نہ ہو جائے جب کا یہ کس کام کی اس کی وارغی ہے یہ کس کام کی اس کی وارغی ہے معارف ربانی جو سفر نامہ ریونین ہے حضرت والا رحمت اللہ علیہ مصنوعی میں سور قضا کو بدلنے کی دعا کا عجیب عنوان یہ پچھلے متصل ہے اس لیے یہاں سے پڑھ کے سنا دیتا ہوں قطب الرشاد کا مقام حضرت حکیم الامت مجد الملت مولانا علی صاحب تھانوی کو جب خطوط آتے تھے کہ اگر آپ کانگریس میں شامل نہ ہوئے تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے تو حضرت حضرت حکیم الامت ایسے کو پڑھ کر کھا فرمایا اور فرماتے تھے کہ اللہ حفاظت کے لیے کافی ہے اس زمانے میں دو مزدور خانقاہ تھانہ بھون میں حضرت کے پہرے پر آ گئے کوئی ان کو جانتا بھی نہ تھا وہ تھانہ بھون کے نہیں تھے ایک مزدور کی ڈیوٹی ختم ہوتی تو دوسرا مزدور آ کر بیٹھ جاتا تھا ایک دن بعض علماء نے کہا کہ حضرت یہ مزدور یہاں پہلے نہیں تھے جب سے آپ کے قتل کے خطوط آ رہے ہیں تب سے یہاں نظر آ رہے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں آپ کسی دن ان سے مل لیجیے حضرت نے فرمایا کہ جس کی نظر جازب پر ہوتی ہے جازب اللہ تعالیٰ کی ذات جس کی نظر جازب پر ہوتی ہے وہ مجذوب سے نہیں ملتا چنانچہ حضرت ایک دن بھی مجذوبوں سے نہیں ملے لہذا مجذوبوں کی تلاش اور ملاقات کے چکر میں نہیں رہنا چاہیے ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا حکیم علومت فرماتے ہیں کہ مجذوب وہی کرتا ہے جو اس کو اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کے خلاف وہ دعا بھی نہیں کر سکتا مثلا اگر تکوینی طور پر اس کو معلوم ہو جائے کہ اس وقت اللہ کی مرضی کفار کو غلبہ دینے کی ہے تو اللہ سے دعا بھی نہیں کرے گا کہ یا اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اور سالق قطب الرشاد جو دین کی خدمت کرتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ان سے دعا کرائیے مزدور تو جس ڈیوٹی پر ہے اس کے منہ سے وہی نکلے گا جو اللہ تعالیٰ کرنا چاہتے ہیں اور قطب الرشاد کی دعاؤں سے قسمتیں بدل جاتی ہیں قطب الرشاد کی دعاؤں سے قسمتیں بدل جاتی ہیں یہ سور قضا کو اس نے خدا سے تبدیل کرا سکتے ہیں کیونکہ وہ عارف ہوتے ہیں جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کو بدل سکتے ہیں جیسا کہ حدیث پاک میں ہے لا الا دعا دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ تبدیل فرما دیتے ہیں اور دوسری حدیث پاک میں ہے اللہ کا جہد البلاء و درک الشقاء وسوقاط و شماعت الحاد اس حدیث کی شرح دیکھیے قاری فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائے اگر اللہ اپنی قضا یعنی اپنے فیصلے کو نہ بدلتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا نہ سکھا دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے مزاج شناس الوحیت تھے آپ سے زیادہ بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے مزاج کو سمجھنے والا کوئی نہیں تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سوئے قضا کو حسن قضا سے تبدیل کیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ قادر ہے اس پر مطلب یہ ہے کہ اللہ کی قضا مخلوق نہیں بدل سکتی لیکن اللہ تعالیٰ خود اپنی قضا اور فیصلے کو تبدیل کر سکتے ہیں مصنوعی میں سورہ قضا کو بدلنے کی دعا کا عجیب عنوان مولانا رومی نے مصنوعی میں اس حدیث کی شرح یوں کی ہے کہ اے خدا آپ کی قضا آپ پر حاکم نہیں ہو سکتی یعنی آپ کا فیصلہ آپ پر حکومت کیسے کر سکتا ہے کیونکہ اگر اللہ اپنے فیصلے کو نہ بدل سکتا تو پھر اللہ اللہ کہاں رہتا وہ تو اپنے فیصلے کا محکوم ہو جاتا بس اے اللہ آپ کا فیصلہ آپ کا محکوم ہے آپ اپنے فیصلے پر حاکم ہیں لہذا سوئے فضا کو آپ حسن فضا سے بدل دیجیے کبھی کبھی یہ دعا کر لیا کیجیے کہ اے اللہ اگر میرا خاتمہ میری شامت اعمال سے آپ نے خراب لکھا ہے اور مجھ کو جہنم ہی لکھ دیا ہے تو اپنے اس فیصلے کو اس سوئے قضا کو حسن قضا سے بدل دیجیے اللہ سے مانگیے انشاءاللہ وہ اس فیصلے کو بدل کر جنتی لکھ دیں گے اپنی تقدیریں اسی اسی زندگی میں بدلوا لیجیے دعا کیجیے اللہ سے کہیے کہ اے اللہ اگر مستقبل میں مجھ پر فالح گرنا ہے لقوا گرنا ہے کینسر میں مبتلا ہونا مقدر ہے یا گردے بیکار ہونا ہے جتنی بھی سورج فتح ہے میرے لیے یا میرے گھر والوں کے لیے میرے دوستوں کے لیے اے اللہ جملہ سور قضا کو حسن قضا سے بدل دیجیے ان شاء اللہ آپ بھی آپ کے گھر والے بھی اور دوست احباب بھی سب خیریت سے رہیں گے اللہ نے سے رونے کا اور دعاؤں کا معمول بنائیے کتنی بڑی دعا ہے کہ اے اللہ اگر میری شامت عمل سے آپ نے میرے لیے شقاوت بد بختی سور خاتمہ یا جہنم لکھا ہے اس اس اس قضا قضا سور قضا کو اپنی رحمت سے حسن قضا سے بدل دیجیے کیونکہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھا دیا اگر آپ اپنا فیصلہ نہ بدلتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیوں سکھاتے اور مولانا رومی کا یہ جملہ ضرور یاد کر لیجیے کہ اے خدا آپ کی قضا یعنی آپ کے فیصلے کو آپ پر حکومت کا اختیار نہیں آپ اپنی قضا پر حاکم ہیں لہذا اپنی سوئے قضا کو حسن قضا سے تبدیل فرما دیجیے دعا کر لیجیے کہ اللہ عمل کی توفیق دے اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اپنی رحمت سے ہم سب کو اللہ والا بنائے وصلی اللہ علیہ نبی کرے ماشاء اللہ اگر یاد نہیں ہوتا ایک انڈا ہوتا ہے ایک ٹماٹر ہوتا ہے اور ایک سی ہوتی ہے اور ایک لڑکا ہوتا ہے تو ٹماٹر کے چھپن چھپائی ہیں تو ٹماٹر جو ہے نا پنکھے کے اوپر چھپ جاتے ہیں وہ انڈا جو ہے نا رومال کے اندر چھپ جاتی ہے اور وہ کرسی کے نیچے چھپ جاتی ہے اور وہ لڑکا وہ لڑکا جن کی بولتا ہے وہ آتا ہے وہ کہتا ہے اوپر سارے ٹماٹر آ جاتے ہیں ہیں وہ وہ رومال رومال سے سے پاک صاف کرتے تو اس اس اس کے کے کے اوپر اوپر ٹوٹ جاتا ہے ہے ہے تو تو تو بیٹھتا اندر اندر نیچے آتا Amén. ایک آدمی نے اپنے مالی حالات بہتر کرنے کے لیے جن کو قابو کرنے کے لیے اپنے گھر کے کمرے میں عمل شروع کیا وہ حصار میں بیٹھا تھا کہ اچانک ایک آواز آئی ہمنا ہمنا کے ابا کا فیڈر فریج سے نکال لاؤ شوہر سمجھا کہ کوئی ہوائی مخلوق اسے تنگ کرنا چاہتی ہے پھر وہی آواز آئی پھر وہی آواز آئی مگر وہ اس آواز کو نظر انداز کر گیا دس منٹ بعد ایک چڑیل اس کی بیوی کے شکل میں ہاتھ میں بیلن پکڑے اس کی طرف آتی نظر آئی وہ بولا جا بھاگ جا چڑیل یہ سن کر وہ ہزار کے اندر آئی اور اسے بیلن سے مانگنے لگی جب وہ مار کھا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ہزار کے باہر جنات پیٹ پکڑ کر ہنس رہے ہیں تب احساس ہوا کہ اوریجنل بیوی سے مار کھا رہا ہے جب وہ مار مار کے تھک گئی اور وہ حساب سے باہر آیا تو ایک جن نے اسے کان میں کہا سرکار پہلے اپنی بیوی کو قابو کرو پھر سوچنا پھر ہمارا سوچنا ہے آدمی بولا پھر نہ ہی سمجھو شوہر کو خوف ہوا کہ اس کی بیوی کی سماعت کمزور ہے ڈاکٹر نے کہا کہ چالیس فٹ دور سے بات کرو بیوی سے اگر نہ سنے تو تیس فٹ سے آواز دو تیس فٹ فٹ سے نہ سنے تو بیس فٹ سے بیس فٹ سے ورنا اور قریب سے شام کو شوہر نے بیوی کو لان سے آواز دی بیوی کچن میں تھی شوہر نے پوچھا کھانے میں کیا بنایا ہے کوئی جواب نہ ملا پھر تیس فٹ سے پوچھا پھر کوئی جواب نہ ملا پھر تیس فٹ سے بھی کوئی جواب نہ ملا تو بالکل قریب آ کر پوچھا کہ کھانے میں کیا بنایا ہے تو بیوی نے جواب دیا خدا کو مانو پانچ دفعہ کہہ چکی ہوں کہ چکن بنائی ہے گاہک دکاندار سے کیا آپ کے پاس چوہے مارنے کی دوا ہے دکان نے دکاندار نے پوچھا کہ آپ خود لے جائیں گے گاہک نہیں میں چوہوں کو آپ ایک دوست دوسرے سے شوہر اور گدے میں کیا فرق ہے دوسرا شوہر گدا بن سکتا ہے مگر گدا اتنا گدا نہیں ہوتا کہ شوہر بنے ماں اور بیوی میں کیا فرق ہے ماں وہ ہے جو ہمیں روتے ہوئے دنیا میں لائے اور بیوی وہ ہے جو اس رونے کو جاری رکھے شوہر نے بیوی کو ایس ایم ایس کیا شوہر نے بیوی کو ایس ایم ایس کیا کر رہی ہو جی۔ <laughs> شوہر نے بیوی کو ایس ایم ایس کیا کیا کر رہی ہو بیوی آئی ایم ڈائنگ شوہر خوشی سے اچھلنے لگا مگر ایس ایم ایس یہ کیا مگر میں تمہارے بغیر کیسے رہ پاؤں گا بیوی I am dying my hair شوہر شوہر نے توبہ کی انگریزی ایس ایم ایس دوسرے سے میں مشاہدے میں نہیں جاؤں گا مشاعرے میں میری چپل چوری ہو گئی تھی دوسرا آپ ضرور جائیں آپ ایک دفعہ مشاہدہ شروع تو کریں کتنی چپلیں آئیں گی <laughs> سے پہلے تم نہیں تو میں نہیں میں نہیں تو تم نہیں شادی کے بعد یا آج آج تم نہیں نہیں یا میں ایک گھر کے باہر لکھ رکھا تھا توتے سے ہوشیار رہیں ڈاکیا پڑھ کے گھر میں داخل ہوا دیکھا اندر ایک طوطا بیٹھا ہوا ہے تھوڑا آگے بڑھا چپ رہا اور ٹاکیا آگے گزر گیا پیچھے سے آواز آئی ٹائیگر توتا بولا ٹائیگر اٹیک کر ایک مسجد میں داخل ہو گئی کا مالک آیا تو امام صاحب نے بہت سنائی تمہیں سمجھ نہیں تمہیں یہ بہت غصہ کیا بھینس کا مالک کرتے ہوئے بولا امام صاحب یہ تو جانور ہے سر سچ بتائیں کبھی میں بھی آیا ہوں مسجد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ